کا اللہ الگ الگ پرلوں سے شروع ہو چکا ہے اور چند دن کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے خیال ہوا کہ آج انہیں ایام کے بارے میں اور ان کی مخصوص عبادتوں کے بارے میں پیش کرتی جیسا کہ میں نے پچھلے مہینے آج کیا تھا کہ اللہ و تعالیٰ نے مختلف مہینوں اور دنوں سے متعلق جو آسان رکھے ہیں ان کے الگ الگ ذائقے ہیں ان کی الگ الگ خوشبو ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کا اس کے انوار و برکات اس کی خوشبو کٹہ ہے محرم کا مہینہ آتا ہے اس کا کچھ اور ہے اور یہ جو کا مہینہ ہے اس کا امتیاز اور ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کچھ ایسی خصوصیتیں فرمائی ہیں جو سال کے بارہ مہینوں کو حاصل ہیں یہی مہینہ ہے جس پر اسلامی تقویم یعنی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اسی طرح سال کا ہوتا ہے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ جو عبادتیں اور کسی مہینے میں انجام نہیں دی جا سکتی بہت سی عبادتیں وہ ہیں کہ جو آپ جب چاہیں انجام دے لیں نماز ہے نفلی نماز جب چاہیں پڑھ لیں روزہ ہے ایسی عبادت ہے کہ چند مخصوص ایام کو چھوڑ کر باقی دنوں میں جس دن چاہیں اپنی روزہ رکھ لیں صدقہ خیرات ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں جب چاہیں صدقہ خیرات کر کے اس کی طبیعت حاصل کر لیں ذکر ہے تصویر ہے ایسی عبادت ہے کہ جب چاہیں کر لیں جب چاہیں اس کی طبیعت حاصل کر لیں لیکن تین عبادتیں ایسی اس مہینے کے اندر رکھی گئی ہیں جو اور دنوں میں نہیں ایک عبادت حج کی ایک قربانی کی اور ایک تقبیر تشریف کی حج ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ خاص دنوں میں ہی انجام پاتی ہے دوسرے دنوں میں جا کر کوئی آدمی وہ عبادت انجام دینا چاہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں اس کی کوئی طبیعت نہیں عرفے کے دن نو نوجلح کو عرفات میں آدمی وقوف کرے یہ عبادت صرف نو نوجلحی کے ساتھ تھا اور ایسی عبادت اس طرح بنا دی کو زوال آفتاب سے لے کر اور اگلے دن کی صبح سازت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے ان میں سے کسی وقت بھی آدمی جا کر میں وقوف کر لے تو حل ہو جائے کا اور کیونکہ سال میں ایک مرتبہ انجام پاتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ ان اوقات میں سے کسی بھی وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی آدمی اوقات سے گزر جائے تو یہ ہو ہوگا یہاں تک کہ فقار کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو کر اور ان اوقات میں نے زوال آفتاب نو دن زوال آفتاب سے لے کر دس دن کی صبح سابق تک کسی بھی وقت سواری میں سوار ہو کر چھوٹا ہوا بھی گزر گیا جب چھوٹا ہوا بھی گزر گیا تو حج ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اس واسطے کہ یہ عبادت اور جنہوں کا انجام پا نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی حج کے لیے نکلا اس کو کسی نہ کسی طرح میں اس کا حج قبول کر لوں تو سوتے ہوئے بھی گزر گئے تو حاضی ہو گیا اور حج کا حکم ادا ہو گیا لیکن اور دنوں میں دس دن جا کے احتکاب کر لو وہاں اسی میدان عرفات میں اسی جگہ رحمت پر دس دن احتکاب کر لو تو بھی حج کی عبادت انجامی ہوگی دس گیارہ بارہ دل ہجا کو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت قرار دی کہ وہ جمرات ہے مینا کے اندر تو جا کر اس کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں صاف کنکریاں تو ان تین دنوں کے اندر جا کر مارے انسان تو عبادت اور اللہ کے یہاں بڑا و ثواب لیکن سارے سال وہ جمعرات خالی پڑے ہوئے ہیں وہ جا کر وہ کسی بھی کنکریاں مارے جمعرات کے اوپر اس کی بولتی ہوئی عبادت دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اللہ تبارک کے بارے میں اور بتلانا ذرا یہ ہے یہی نقطہ سمجھنے کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے میں یہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھتا اصل قیمت ہے اللہ کے حکم کی اطاعت اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جو کام اللہ کے حکم کی اطاعت میں کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اضر و ثواب کا موجود ہے اس کے ذریعے جنت کے دروازے کھلتے ہیں لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے گھر کے کوئی راستہ بنا لے اور وہ کام کرنا شروع کر دے ظاہر میں کتنا ہی وہ کام اچھا لگتا ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں اس واسطے کہ وہ نہ اطاعت کے طور پر کیا جا رہا ہے نہ محمد رسول اللہ کی سنت کی سنت سنت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اپنا طریقہ بھر لے اور اپنا طریقہ پیدا کر لے کہ میں یوں کروں گا تو وہ چاہے کتنا ہی بظاہر اچھا لگتا ہو لیکن حقیقت میں اللہ کے یہاں مقبول ہے اللہ تمہارے کو بتایا کیا اس کی کوئی قیمت نہیں یار جتنے بھی بداعت کے اعمال ہوتے ہیں بداعت جتنی بھی ہے دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے بھائی قرآن شریف کر رہے ہیں قرآن خانی کر رہے ہیں تیسرے دن تیجا ہے دسواں ہے چالیسواں ہے تو قرآن شریف بھی پڑھ رہے نا تو قرآن شریف پڑھنے خود بظاہر دیکھنے میں ایک اچھا عمل والے ہوتا ہے لیکن یہ تیسرے دن کو خاص کر کے اور اس میں قرآن خانے کا اہتمام کیا گیا تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا تھا ہم نے اپنی طرف سے بھر لیا تو یہ سنت کا ہوئی یہ بلا ہو اور بجائے فائدے سے الٹا نقصان ہو گیا اس سے بجائے فائدے کے جواب ملنے سے گنا یاد ہوا گیا کیونکہ حضور اکثر صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل بدعت دلال ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص مغرب میں تین رکتیں ہوتی ہیں کوئی شخص یہ چاہے یہ سوچے کہ بھائی تین رکتیں ذرا کچھ عدد ہے تو اس تین کے بجائے چار پڑھ لیں تین کے بجائے ایک رقب کا اور اضافہ کر کے چار رقبے پڑھنے کی تو بظاہر دیکھنے میں تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ایک رقب زیادہ پڑی قیام زیادہ کیا قرار زیادہ کی سجدہ زیادہ کیا رکو زیادہ کیا لیکن یہ ایک جو اس نے اپنی طرف سے بڑھا کر پڑھی نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ وہ تین کو بھی لے ڈوبے گی وہ تین بھی بیکار نہیں گئی اس واسطے سے حضور نبی کریم نے طریقہ بتایا تھا اس کے حد تک اپنا طریقہ کھل جا دیا تو یہ بجائے کھا کے نقصان ہو گیا وہ نماز مغرب سے قبول ہی نہ ہو تو سارے بدعات کا حال یہ ہے میرے والے کے مالک صلی اللہ تعالیٰ سے کہو کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے حضرت صاحب رضیب صاحب جو آج رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا بڑا عجیب و غریب خواب جو سنایا کہ میں نے والد صاحب سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کو یعنی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو جیسا کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں بلیک بورڈ کے سامنے اور ایک مجمع ہے اور ان کے سامنے جیسے کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے اس طرح دس تو آپ نے بلیک بورڈ جو ہے ایک کا ہنسا بنایا پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک ہے اب اس کے دائیں طرف ایک دستہ لگا دیا پوچھا یہ کیا ہو گیا دس ہو گئے جڑے پر نقصہ آپ لگا دیا اب کیا ہوا سو ہو گئے تھوڑے پر وقت آگ لگا دیا ہزار ہو گئے اور لگا دیا دس ہزار ہو گئے فرمایا کہ جتنے نقطے بائیں طرف لگا کے جاؤ گے تو اس میں دس گنا اضافہ ہوتا جائے گا ایک سے دس دس سے سو سو سے ہزار ہزار سے دس ہزار ہزار سے لاکھ ہے اب وہ سارے نقطے مٹا دیے مٹ گئے اب دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف نقطہ لگایا وہی نقطہ دائیں کے بجائے بائیں طرف لگایا کیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ہو گیا آچاریہ ایک یعنی دیر کا دسواں حصہ اور لگا تو آچاریہ شوگر ایک یعنی سواں حصہ اور لگا تو آچاریہ شوگر ایک یعنی بارہواں حصہ تو ادھر اس کے لگاؤ پائی کرو تو بجائے بڑھنے سے وہ ایک دفعہ وہ بھی گھٹتا چلا جا رہا ہے گھٹتا چلا جا رہا ہے دفعہ ایسا ہوا تو سواں ہوا تو ہزارواں ہوا تو لاکھواں ہوا یا پھر فرمایا جو بائیں طرف نقطے لگ رہے ہیں جن سے کہ ایک کا عدد بڑھ رہا ہے یہ ہے سنت کے احمد اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ ہے جداد کے احمد یہ سنت کے جو اعمال ہیں وہ کرتے چلے جاؤ گے تو سراغ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا فضیلت باتیں چلی جائے گی اور بائی کو لگا کے چلے جاؤ گے تجھے بلت ہو کے جائے گا اور وہ ایک کے ہنسے کو بھی لے ڈوبے گا سروائی میں خواب میں دیکھا کہ آپ اس طرح سمجھا رہے ہیں سنت اور بلت عجیب خواب دیکھا اور اب تک ہے سنت اور بلاس کی اس سے بہتر تشریح اور نہیں ہوگی تو سارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ بھی نہیں رکھا ان کے حکم میں اور ان کے نبی یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کرے اب تو کہ اس کے گھر کے آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں کیا کہتا ہوں کہ یہ حج کے سلسلے میں بڑا ایک سبق آموز بات یہ ہے ابھی دو تین دن کے بعد جب سات آٹھ تاریخ آئے گی ولیجا کی تو سارے حجاج جو ہیں جو مکم کرما میں رہ رہے ہیں ان کو حکم یہ ہوگا کہ جاؤ بنا اب بنا میں جا کر رہو ایک دن سب لوگ مسجد حرام چھوڑ کے اور مینا میں جا کے بچ جائیں گے مینا میں کوئی عبادت نہیں وہاں پر اس دن نہ رمی کرنی نہ وقوف کرنا نہ کوئی اور عبادت بس حکم یہ ہے کہ گور اثر مغرب عشاء بجٹ پانچ نمازیں جا کے میں پڑھو بھائی اچھے خاصے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے ہر نماز کا ایک لاکھ کے برابر مل رہا تھا اور وہاں کوئی کام ملے ملا میں پتہ نہیں چھوڑو مسجد حرام کو چھوڑو اور جا کے وہاں جنگل میں پڑھو اور نمازیں وہاں جا کے پڑھو پانچ وہ کہنے لگے صاحب اچھے خاصے ہم تو مسجد حرام میں تھے ایک لاکھ نمازوں کا سواب مل جاتا مارا جنگل میں کیا ملے گا تو گلتا ہے آج مل جاتا میں تو ایک لاکھ نوازے سواب حاصل کر کے پانچ نوازے پانچ لاکھ کے برابر پڑھ کے اور پھر جاؤں گا مقوب کرنے تو وہ ایک لاکھ کا سواب تو کیا ملتا اور الٹا کر کے سنت کا گناگار ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ تم مسجد حرام میں جیسے ایک لاکھ نمازوں کی وبیرت ہے لیکن اس لیے ہے کہ ہم نے کہا جب تک ہم نے کہا کہ یہاں پر وبیرت ہے اس وقت تک ایک لاکھ نمازوں کی وبیرت ہے اور جب ہم نے کہہ دیا کہ چھوڑو اور جا کے جنگل میں کرو تو اب جنگل میں ایک بات ملے گا تم کو تو مسجد حرام میں نہیں ملے تو نہ ان پتھروں میں کچھ رکھا ہے نہ عمارت میں کچھ رکھا ہے نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے اصل چیز تو ہمارا حکم ہے جب ہم حکم دے دیں اس وقت ہر چیز فضیلت آ جاتی ہے اور جب ہمارا حکم نہ ہو تو کوئی سب ہے تو حج میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جگائی ہے آج جا کے کر لو رمی پڑا ہے میدان اس دن تو کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے آج جا کے کر لو لیکن آج کرو گے تو کوئی زمین نہیں کوئی سوال نہیں بلکہ اگر عبادت سمجھ کے کرو گے تو بداس کا برا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ ان آمار میں کوئی بات میں نہ کسی عمل میں کوئی بات میں کچھ رکھا ہے نہ کسی عمارت میں رکھا ہے نہ کسی دن میں رکھا ہے نہ کسی جگہ میں رکھا ہے جو کچھ ہے ہمارے حکم کی بات میں تو یہ ایک سبق زبردست ہے جو حج کے انجام میں دیا جاتا ہے اور دکھا سمجھایا جاتا ہے کہ بظاہر اگر دیکھو تو کوئی عقل کا کام ہے کہ پتھر کو جا کے کرے مارے وہ پتھر کو شیطان تھوڑی ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے اور شیطان سمجھ کے اس کے اوپر اپنا غصہ نکالتے اس کے اوپر وہ کنکریا تو کیا جوتے لگ تک مار دے ہیں لوگ حالانکہ وہ نہ شیطان ہے نہ کچھ ہے وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے علامت بنا دی اور کنکریا مارے اچھا خاصا بڑا لکھا آدمی روش و آواز رکھنے والا عقل مند آدمی اور اس دیوانگی میں مبتلا ہے کہ مبتلا میں کنکریاں اٹھائے گا اور کنکریاں اٹھا کر لا کر ان جمعرات کے اوپر ان پتھروں کے اوپر مارے گا عقل کے کسی میزان میں تول کے دیکھ لو اس عمل کو بغیر تو عقل کی کوئی بات نظر آتی لیکن سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہمارا حکم آ جائے ہم کہیں کہ یہ کام کرو تو چاہے وہ کام دیوانگی جی کا کام معلوم ہو عقل کے خلاف اگر آئے تو بھی تمہاری عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس دیوانگی جی کا کام کرو اس دیوانہ کے دیوانہ نہ کرے اس فرزانہ کا فرزانہ نہ کرو دیوانہ وہ ہے جو یہ دیوانگی جی کا کام نہ کرے اس واسطے کہ اس دیوانگی کے کام کا حکم ہم نے دیا جب ہم نے دیا تو اب وہ دیوانگی ہی فرزانگی ہے وہی عقل مندی کا تقاضا ہے اب یہ کیا کہ صاحب سبا اور مروا کے درمیان دوڑ رہے لمبے اچھا خاصا باوقار آدمی اور دو ملین افزری کے درمیان آیا تو معلوم ہوا کہ صاحب بھاگتا جا رہا ہے دیکھنے میں ایک کوئی بے مقصد کام دیا نظر آتا ہے بظاہر اپنے کے اعتبار سے دیکھو تو اور جو واقعہ ہوا تھا ہو گیا حضرت حاضرہ نے چکر لگائے تھے سبا مروا کے درمیان ایک مقصد سے لگائے تھے پانی کی تلاش میں لگائے تھے تمہارے تو مہا پانی کے ذخیرے جمع ہے مزید احام نے تو بھاگ رہے سوا مرلہ لیکن اس لیے ہم نے حکم دے دیا تو اب تمہارے لیے عبادت ہی یہ ہے کہ بھاگو ڈرو ان کے نقل کر ایک ایک چیز میں اللہ تمہارے بتانا حج کے ارکان کے اندر یہ بات یہ فرق دیا ہے کہ ہمارے حکم میں ہے جو کچھ ہے اور ہمارا حکم آنے کے بعد پھر اس کی حکمت مسلحت تلاش کرنے کی حاجت نہیں تنہا یہ حکمت کافی ہے کہ ہم نے حکم دیا جب ہم نے حکم دیا تو بس وہی حکمت ہے وہی مسلحت ہے وہی عقل ہے وہی بلغامگی ہے سارا یہ دیا جا رہا ہے تو ایک عبادت جو اس گڑا کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے آشتی کی عبادت آشفانہ عبادت کہ آدمی دیوانہ وار اللہ بتایا کہ حکم میں چل رہا عام دنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی بال رکھے ہیں تو بالوں کو صاف ستھرا کر کے رکھو اور ایسے بیٹھنگا نہ رکھو بالوں کا بھی حق ہے اگر بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھتے پیسہ حضور سراشن کی ضرورت کے لیے لیکن ہر جانے حاج وہ ہے حج کرنے والا وہ ہے جو پراگن کا بال ہو اور کفن مینا پایا ہو اس واسطے کہ آج ہم نے تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرو دیوانگی کا اظہار کرو تو آج ہم نے سارے قاعدے توڑ دیے ایک ایک قاعدہ توڑ کے تمہیں دکھایا عام میں حکم یہ ہے کہ نماز کو خبردار نماز کو اپنے وقت سے موخر نہ کرنا کوئی نماز وقت سے موخر نہ ہو ان سلا کا وہ مہینہ کتاب اب موقوط آ ہر نماز کو تعالیٰ وقت کا پابند بنایا اور نماز کو وقت سے مؤخر کرنا بلا عمر بڑا زبردست گناہ قبیلہ یہ زبردست ہے قرآن حدیث ہوئی لیکن ہر افراد میں زہر نماز کے ساتھ اثر کی نماز پڑھو ابھی اثر کا وقت نہیں آیا لیکن زہر کے ساتھ اثر ملا کے پڑھو اثر کا وقت چھوڑو جب وہاں سے چلو ارفات سے مزدور کی طرف تو عام دنوں میں حکم یہ ہے سورج گرو ہوگا جلدی سے جلدی نماز پڑھو مغرب کی اور مغرب کی نماز کے اندر تاخیر کرنا اور نمازوں کے اندر کے مقابلے میں اور زیادہ برا ہے لیکن اس دن حکم لیا کہ نہیں مغرب کی نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھنی مدر پہ جا کر عشا کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور افضل صلی اللہ جب عرفات سے روانہ ہوئے حضور آفتاب کے فوراً بعد روانہ ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور حضرت صلی اللہ کے معذن تھے ان کا تو کام یہ تھا کہ جب وقت آ جائے تو اذان کہیں اور نماز کا انتظام کریں تو وہ بے چین ہو رہے ہیں مغرب وقت ہو چکا ہے اور حضور روانہ ہے تو بے چینی کے عالم میں جا کر آئے السلام یا رسول اللہ ایسا نماز کا وقت ہو گئے آپ نے فرمایا تو امانا نماز آگے پڑھے نماز آگے آئے گی اور پھر چلے سوچا کہ چلو شاید دیر چلنے کے بعد پھر پڑھیں گے یا رسول اللہ یا نماز کا وقت ہو گیا آپ نے بنایا سیا تو امام نماز آگے آگے ہوگی اب وہ دیکھتے ہو رہے بے ہو رہے کہ مغرب کے کا وقت ہے حضور احمد السلام نے خود تاکیف فرمائی ہے کہ مغرب کے نماز جلدی سے جلدی ادا کرو اور آپ آج جو پڑھا نہیں آپ کیا جا رہے بے چین ہوا تو بار بار کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں افسرا کو یہاں تک کہ جب مسلمان پہنچتے ہیں تو سکھانے کے لیے کہ یہ وقت کی جو تاکیب تھی وہ بھی اس وجہ سے تھی کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ نماز وقت پر صحیح وقت پر پڑھو جب ہم کہہ دیں کہ نہیں واپس ہو تو آپ اس وقت کی کوشش بڑھیں اور اگر کون سا مغرب کی نماز اس روز حج کے دن مغرب کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے ان سے پہلے بتائے تو بڑا پابند آدمی ہے کہ جو نماز کے وقت کا لحاظ کر رہا ہے اور اس کر رہا ہے لیکن اگر اپنے وقت پڑے گا گار ہوگا جواب ملنا ملنا دس گناہ گار ہوگا اس واسطے کہ آج نماز کا وقت وہ مغرب کا نہیں رہا آج دشا کے ساتھ مل کر پڑھانا ہی سواب ہے وہی ہے اس واسطے کا حکم آج بائنگ قدم قدم پر اللہ نے اس عبادت کے اندر یہ بات دکھائی ہے کہ قاعدے کو توڑا ہے جگہ جگہ اس لیے توڑا ہے تاکہ کوئی وہ سمجھ بیٹھے کہ ان چیزوں میں بجا کے خود کچھ رکھتا ہے اور ان چیزوں کی بجا کے خود کوئی اہمیت ہے مسئلہ یہ ہے اور جو اہمیت ہے وہ ہمارے حکم کی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک عبادت جو جو ودیا کے مہینے کے ساتھ ساتھ ہے وہ دوسری عبادت جو اسی مہینے کے ساتھ ساتھ ہے اور جنہوں میں وہ عبادت نہیں ہے وہ تصویر تشریف جو عرفے کے دن فجر کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور ایام تشریف یعنی تیرہ تاریخ کی اثر تک جاری رہتی ہر نماز کے بعد ہر بالغ آدمی پر یہ لازم ہے واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے

یہ سب تو عشاء کے تبادلے میں سے ہے لیکن عید کی نماز ہے اس کے بعد عید کی نماز واجب ہے اس کے بعد بھی تقبیر تشریف ضروری ہے تو یہ تقبیر تشریف جو پڑھی جاتی ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے نا یہ جو یوم عرفہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایام تشریف پر جا کر ختم ہوتے ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی جبریائی کا اظہار اور کا بیان اور اس کا اعتراف یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے اللہ سے بڑائی جائے گا تو اس کے لیے تبدیل تشریف ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کریں گے اور تبلیغ تشریف تو تبلیغ تشریف میں اللہ جل جالو کی بڑائی کا بیان ہے اس کی کلیائی کا بیان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان دنوں کو اس بات کے لیے محسوس کیا گیا تو نما ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہی مصنوع ہے اس کو آہستہ سے نہیں بلند آواز پڑھنا چاہیے اور ہمارے یہاں الٹی گنگا ایسی بہتی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ آہستگی سے پڑھا جائے اس میں تو لوگ زور زور پڑھتے ہیں اور جہاں حکم یہ ہے کہ زور سے پڑھو تو وہاں آواز ہی نہیں نکلتی تو تقبیر تشریف جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا واضح یعنی پڑھنا واضح ہے بلند آواز سے پڑھنا مصنون ہے تو اس کو بہت آواز سے ہی پڑھنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو بھی سنائی دے کہ آپ نے پڑھا ہے البتہ خواتین کے لیے آہستگی کے ساتھ پڑھنا خواتین کو چاہیے خواتین کے ذمے تقبیر تشریف واجب ہے یا نہیں اس میں ہمارے علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے گھروں کے اندر چاہے وہ جماعت دائرہ جماعت تو نہیں پڑھتی ایسے بھی ایادہ پڑھتی ہیں لیکن اپنی علیحدہ نمازوں میں بھی تبدیلی تفریح پڑھنا ان کے ذمہ بھی ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے البتہ آہستہ آواز سے پڑھیں اب یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں اگر خود یاد نہیں رہا تو دوسروں نے پڑھ دیا یاد آ جاتا ہے خواتین بیچاری گھر میں پڑھتی ہیں تو بہت بات یاد نہیں رہتا تو اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے خواتین کو بھی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ پر لکھ کے رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ یہ واجب ان کا بھی ادا ہو جائے یہ کرنا چاہیے یہ تقدیر بھی ایسا عمل ہے کہ جو صرف انہی دنوں میں ہے عربے کی فجر سے لے کر اور تیرہ تاریخ کی اثر تک اور دنوں میں نماز کے بعد اس طرح نماز سے پڑھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور انہیں دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے لہٰذا اس جو یہ جتنی عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے لیے خاص ہیں ان کو خاص ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وغیرہ ان دنوں کی خصوصیت رکھی ہے اس کے اوپر و ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ عدل بھی ثواب رکھا ہے اس سے